لاہور والو تمہاری نظر میں انڈین لتا کا نام ہے جس کی گالیاں تم سنتے ہو جس کے گانے تم سنتے ہو تمہاری نظر میں ہندو سچن تندولکر کا نام ہے جس کی بیٹنگ پہ تم واہ واہ کرتے ہو تمہاری نظر میں ہندو کپل دیو کا نام ہے جس کی بالنگ پہ تم اچھلتے ہو کودتے ہو تمہاری نظر میں ہندو امیتا بچن کا نام ہے جس کی غلیظ اور گندی فلمیں تم جا کے اپنی بیٹیوں کو دکھاتے ہو کاش موت آ گئی ہوتی اپنے گھر میں ہندو کی فلمیں دکھانے سے پہلے اپنی بیٹی کو مشرق کے سامنے بے پردہ کرنے سے پہلے میرے نزدیک ہندو اس پرکاش کا نام ہے جس نے میرے سجاد شہید کو قتل کیا تھا میرے نزدیک ہندو جگدیش کوتوال کا نام ہے جس نے نصر اللہ منصور کی جسم پر لاٹیاں برسائی آئی تھی میرے نزدیک ہندو لال کرشن اڈوانی کا نام ہے جس نے بابری مسجد گرائی تھی میرے نزدیک ہندو بال ٹھاکرے کا نام ہے جس نے بمبئی میں مسلمانوں کا خون گرایا تھا جنہیں تم ہیرو سمجھتے ہو وہ بھی اپنی فوج کو چندہ دیتے ہیں کہ جاؤ پاکستانیوں کو مارو اور دیکھو کرکٹ کے میچ بڑے بڑے نیک لوگ رومال کے اندر چھپا کے پھر اور مسلمان تو بالنگ کرنے نہیں تو تلوار چلانے کی تیرے ہاتھوں میں یہ گندی سی گیند حقیر چیز ہے تیری بہن کے سر سے کھیلا جا رہا ہے تیرے بچے کے سر کو کاٹا جا رہا ہے اور پھینک دے نوجوان پھینک دے اس بلے کو ہاتھ میں لے لے کلاشن کو پھر دیکھ یہ بلے والے تیرے پیچھے کیسے بلے بلے کرتے